کفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے دشمن کے لیے تلوار بھی ہے کفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں دشمن کے لیے تلوار بھی ہے ہم علم و ادب کے شیدائی دعوت بھی ہے للکار بھی ہے ہم عزم جوان ہیں تارق کا ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہے ہم علم و ادب کے شیدائی دعوت بھی ہے للکار بھی ہے ہم عزم جوا ہے تارک کا ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہے تار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں کفتار بھی ہیں کردار بھی ہیں ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں یہ علم ہمارا زیور ہے ہم مکتب کے سالار بھی ہیں ہم بے شک طالب علم کے ہیں توحید کے دعوے دار بھی ہیں یہ علم ہمارا زیبر ہے ہم مکتب کے سالار بھی ہیں ہم بے شک طالب علم کے ہیں توحید کے دعوے دار بھی ہیں دار بھی ہیں کردار بھی ہیں ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے دشمن کے لیے تلوار بھی ہے کفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے دشمن کے لیے تلوار بھی ہے حق کے ہیں کٹ مرنے کو تیار بھی ہیں جن راہوں کے راہ رو ہیں ہم آسان بھی ہیں دشوار بھی ہیں ہم دائی دین حق کے ہیں کٹ مرنے کو تیار بھی ہیں جن راہوں کے راہ رو ہیں ہم آسان بھی ہے دشوار بھی ہے تار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں اپنوں کے لیے گلزار بھی ہیں دشمن کے لیے تلوار بھی ہیں گفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی ہیں